اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال في مقام اخر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليها بالنواشد وإياك فإن كل محدثة بدعة بدعة وكل وكل ضلالة ضلالة في النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المتهمين وسس و محترم اور قابل صد احترام و اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی اس مبارک محفل اس مبارک مجلس کا عنوان مقصد میلاد ہے میں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک مجمع مسلمانوں کے چند گروہ مسلمانوں کے چند افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حفت قبول ملائکتو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں جب گھیر لیتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں رحمت کے بعد سکینہ نازل کرتے ہیں جس طرح یہ زمین والے زمین پر رب کا نام لیتے اور اب فرشتوں کی وجہ سے ان کا نام لیتا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی ایک مجلس میں آئے پوچھا لوگوں تم کس لیے بیٹھے ہو جا انہوں نے فرمایا ہم صرف اس واسطے بیٹھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اپنا نبی بھیجا امیر معاویہ نے ایک دن ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے حضور آئے یہی بات ہم سے پوچھی جب ہم نے یہ جواب دیا حضور نے فرمایا آسمانوں پر اللہ فرشتوں کے ساتھ ہے تم پر فضل کر رہا ہے یعنی یہ اللہ کی ذکر کی وجہ سے ہے اس میں جب کر بیٹھے اس میں شوق سے بیٹھے آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے آسمانوں پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے فرمایا جو زمین پر اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ یہ ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے ساتھ ستارے چمکتے ہیں اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں بات یہ ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ہر ایک آدمی کو اپنی مسجد کے اندر اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنا موقف اپنا مسلک اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کلی اجازت ہے نہ حکومت پاکستان کی قانون کے خلاف ورزی ہوتی ہے نہ شرکت اسلام کی لہذا ہم اس مسجد کے اندر جو بھی بات بیان کرے ہماری مسجد کسی کو تکلیف نہیں کسی کو تکلیف اگر اس سے اختلاف ہے ہم سے پوچھیں نہیں تو اس کی اپنی بات کا ہے اگر دس اور حرام کو پورے ملک میں سادہ پر طبقہ ہو سکتا ہے اگر کل اپنی بات کے لیے پورے ملک کو بند کیا جا سکتا ہے اور دوسروں پر زبردستی اپنا مسلک نافذ کیا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیا جائے کہ ہم کم سے کم اپنے بات بھائی میں تو کھل کر اپنا موقع بیان کر سکیں بابا یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے دوسری بات ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو ابھی کچھ دیر میں محسوس ہو کہ کیا کہ شاید موری صاحب کوئی سخت بات کر رہے موری صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا مغرب کے بعد بھی آپ نے بیان سنا ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات سخت ہو گئی ایسا نہیں کرنا چاہیے بات یہ کہ ہم کب تک آ کر برداشت کریں ہمارے نہ زندوں کو چھوڑا گیا نہ مردوں کو چھوڑا گیا چلو زندوں پر تبر کرو کوئی بات نہیں یا جو مر گیا کم سے کم اس کو تو معاف کر لو ایک آدمی چوک پر کھڑا ہے تو اسے کہو تو گھڑی چور ہے تو نے گھڑی چوری کی ہے تو کتاب چور ہے تو پیسے چور ہے وہ سن کے چپ ہو جائے ایک دفعہ کہا چپ ہو گیا چلا گیا دوسری دفعہ کہا چپ ہو کر چلا گیا تیسری دفعہ کہا چپ ہو کر چلا گیا جانو آخر عوام بھی کہے گی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ آپ کو چپ ہوتا کر چلا جاتا ہے ہے اگر یہ چور نہ ہوتا اس کو پکڑتا کہ اوے کس مینار میں تمے چند سو میں ہمیں نہیں چھوڑتے میں میں ہمیں ہمیں نہیں نہیں چھوڑتے دیجے چالیس چھوڑتے ہمارے زندوں کو کو تم تم نہیں نہیں چھوڑتے چھوڑتے مردوں یارو ہم کب تک برداشت کریں کب تک صبر کریں اب ہمارے بات یہ ہے اب اس لیے میری باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ برداشت کرے اگر غلط میں موجود میرا بار پکڑ لے نہیں پکڑ سکتا ڈر لگتا ہے اس کی اپنی ہے ہے ہے ان ان کے کے اپنے اپنے روڈ مکان باہر جا کے اپنی عوام کو سمجھا دے بات یہ ہے کہ ہمارے اس جلسے کا عنوان مقصد آمد رسول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ربی اوپر کے مہینے میں پیدا کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے یار مہینے تو اور بھی بہت سے تھے رمضان کا مہینہ تھا محرم الحرام کا مہینہ تھا رجب کا مہینہ تھا شابان کا مہینہ تھا اللہ نے حضور کی ولادت کے لیے آخر ربی اول کے مہینے ہی کو چنا پھر پیر والے دن ہی کو کیوں چنا یارو جمعے کا دن بھی ہے یارو ہفتے کا دن بھی ہے اتوار کا دن بھی ہے پیر کا دن بھی ہے منگل غد مختلف قسم کے ایام ہے آخر اس پیر کے دن کو چننے کی کیا خاصیت ہے اس میں کیا سبب ہے اس کی کیا علت ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں پیر کے دن کو نبی کی ولادت کے لیے اور ربی الاول کے مہینے کو نبی کی ولادت کے لیے چننا اس کی برکت یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اس میں خاصیت یہ ہے کہ پیر کے دن اللہ نے درختوں کو پیدا کیا یا جس طرح درخت نکلتا ہے اس میں سے پھل نکلتے میں دیکھیں گے پھول کھل گئے ہوں گے اس موسم میں دیکھیں گے ترک کھل گئے ہوں گے حضور کو اس مہینے میں لانے کی وجہ یہ ہے حضور کے لئے یہ مہینہ چننے کا سبب یہ جس طرح خزا کے اندر درخت سوکھ جاتے ہیں خزا کے اندر پھول مجا جاتے ہیں خزا کے اندر درختوں پر سے پتے چڑھ جاتے ہیں جارت کبر نے کبر کی کبر نے زمین کو بیا کر دیا تھا کبر نے ایمان کے نور کو ختم کر دیا جس طرح پہاڑ آتی ہے مرجائے جائے ہوئے پھول کھل جاتے جس طرح پہاڑ آتی ہے ہو جاتے اب اس میرے نبی کے آنے سے کی چھٹ گئی کے اندر ختم ہو گئے اب ہر طرف ایمان ہی ایمان کا نور ہے سبحان اللہ بات جا رہی نہیں آ رہی اور ایک اور بھی بیان کے علماء نے کہ رب یہ ربی کا مہینہ ربی اول کا مہینہ یہ بہار کا مہینہ یہ سارے مہینوں کے اندر درمیانہ مہینہ ہے سردی کے اندر سردی بہت گرمی کے اندر گرمی بہت لیکن اس مہینے کے اندر نہ سردی زیادہ لگتی ہے نہ گرمی زیادہ لگتی ہے نہ رات زیادہ بڑی ہوتی ہے نہ رات زیادہ چھوٹی ہوتی ہے نہ دن زیادہ بڑا ہوتا ہے نہ دن زیادہ چھوٹی ہوتی ہے جس طرح یہ مہینہ برابر مہینہ ہے یہ مہینہ درمیانہ مہینہ ہے نہ افراد ہے نہ تفریح ہے لوگوں میں نے جو نبی بھیجا اس کا دین بھی امراض سے پاک ہے اس کا دین بھی تمرید سے پاک ہے نہ اس میں امراض ہے نہ تفریح ہے تمہیں درمیان نبی دے کر امت

سفیان نصوری کہتا ہے شیخ حضرت مہدی سے دیل بھی کہتا ہے حضور کو بیٹھنے کا انبیاء کو بیٹھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ان کی انتباع کی جائے ان کی پیروی کی جائے جس راستے پر نبی چل کے گیا جس شریعت پر نبی چل کے گیا اسی راستے پر اس کی امت جائے اسی شریعت پر اس کی امت جائے یہی نبی کے بیٹھنے کا مقصد ہے چارو آپ کے ذہن میں سوال ہو ہوگا مولی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے پیچھے چلو نبی کی بات مانو نبی کی اتباع کرو ہم کس کی طرف جائے اکالی پگڑی والے والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے علی پگڑی والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے سفید پگڑی والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے ہاتھ کوئی بولتے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو کوئی کہتا ہے بارہ کو جلوس نکالو کوئی کہتا ہے دس کو جلوس نکالو وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بولنی بھی قرآن پڑھتا ہے وہ حدیث بھی پڑھتا پڑھتا ہے ہے ہے ہے ہے یہ یہ بھی بھی بھی حدیث وہ شریعت شریعت کا کا نام نام لیتا لیتا تو عوام ہم ان کے کے کے چکر میں میں پھنس نے کہا نانا تمہاری کی ضرورت ضرورت نہیں نہیں ہے ہے دیکھنے کی کی لقد کان فی رسول اللہ تمہارے لیے نبی زندگی بہترین نمونہ ہے وہ نبی جو لوگ سے لے کر مرد تک کے سارے طریقے بتا سکتا ہے وہ ہدایت کا طریقہ بھی بتا سکتا ہے یہی سوال حضور کے سامنے بھی حضور نے فرمایا جیسے یہودیوں کے اندر جیسے بنی اسرائیل کے اندر بہتر فرقے ہو گئے تھے میری عمر میں تہتر فرقے ہو جائیں گے سارے کے سارے جانوں میں جائیں گے اللہ ملتن واحدہ سوائے ایک فرقے کے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ وہ وہ کون کون سا سا ہوگا ہوگا جو جو ناچی حق والا حضور نے طریقہ بتا دیا نہ نہ نہ کالی پگڑی پگڑی دیکھو دیکھو ہری سفید پگڑی دیکھو نہ آدھار سے پہلے و سلام دیکھو دیکھو نہ نہ کالے کپڑے دیکھو نہ کارا کا جلوس دیکھو نہ تسمی کا جلوس دیکھو اگر تم نے یہ دیکھنا ہے میرا طریقہ کیا ہے تو ما انا علیہ وہ وہ جس طریقے پر کیا میرے صحابہ کے ہم کا طریقہ ہے سبحان اللہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے بات اس لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت اسی سے علماء نے یہ اصطلاح نکالی ہے اہل سنت والجماعت جو سنت پر چلنے والے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ گیارہویں والے پیر جس کے نام پر میلاد مناتے ہو جس کے نام پر گیارہویں کھاتے ہو وہ بنیاد الطالبین کے میں لکھتے ہیں بہر المؤمن اتباع اہل سنت والجماعت مومن پر لازم ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اتباع کرے پوچھا گیا اہل سنت والجماعت کہتے کسے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سنت تو وہ ہے جس کو رسول بتا پتا کرتے رہے بس جماعت اور جماعت کو ایک جس مدد پر چاروں صحابہ کی زندگی میں جمع ہو گیا چاروں خلجت صحابہ چار اور علماء کی زندگی میں جمع ہو گئے ہمارے سامنے اصول آ گیا ہمارے سامنے طریقہ آ گیا اگر وہ کام جو نبی کے دور پہ ہوا ہو وہ کام جو صحابہ کے دور پہ ہوا ہو وہ کام جس پر صحابہ اپنے دور میں جمع ہو اگر آج ہم کو کریں گے تو کام حق پر ہوگا اگر نہیں تو کام حق والا ہم نے کہہ تو زیادہ دور کا نہیں ضرورت نہیں ہے اگر آزاد سے پہلے ذات اسلام رسول اللہ نے کیا ان کے صحابہ نے کیا ہم حاضر ہیں زبر رسول اللہ نے پکی کی صحابہ نے پکی کی ہم حاضر ہیں تیجا صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ نے نے نے نے نے نے نے نے بنایا بنایا بنایا بنایا رسول رسول رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہم ہم ہم ہم حاضر حاضر حاضر حاضر ہیں ہیں ہیں ہیں کا کا جلوس جلوس نکالا نکالا نکالا نکالا اگر نہیں نہیں نہیں یقیناً تو عوام خود فیصلہ کر لے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر کون ہے ہے بابا یہ بات بات بات سمجھے سمجھے سمجھے سمجھے نہیں نہیں رہی آگے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنی ہے مقصد آمد رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے میں آپ کے سامنے یہ موقف رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اپنا دعویٰ یہ کر رکھ رہا ہوں حضور کے آنے کا مقصد صرف اور صرف انتباہ ہے صرف اور صرف پیروی ہے اس پیروی کا اس انتباہ کا انتباہ کا اصول اس انتباہ کا طریقہ یہ کہ جو کام صحابہ نے کیا جو کام رسولہ نے کیا اگر وہ کام ہوا ہے تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے ہم وہی کام کرتے ہیں جیسے کہ بیان کریں گے جو رسول اللہ نے کیا اگر رسول اللہ نے کیا تو نبی کرنے والے عبداللہ نے رسول کرواتے لوگوں لو ترکتا سنت نبی جکم لکفر تم اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا قریب قبر کے اندر گر جاؤ یہ اصول یہی طریقہ یہی بات اکادر نے دیوبند نے لی وہ بھی ایک ہی بات کہتے نہ ہماری پگڑیوں کو دیکھو نہ ہمارے کپڑوں کو دیکھو نہ ہمارے جبے کو دیکھو اگر یہ دیکھو کہ ہم کتنا خدا کے طریقے پر چلنے والے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں سمجھے سمجھے کہ نہیں میں آپ کے سامنے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں مولا مولا قاسم قاسم نانوتوی نانوتوی حجت الاسلام کے کون جس بارے میں خود پرویز بھی لکھتا ہے کراچی سے سے کتاب چھپی ہے کہ مجھے میرے والد برکات احمد ایک دفعہ مولا قاسم نانوتوی ملوانے کے لیے میں نے دیکھا دوپہر میں چھتا کی مدی کے نیچے سو رہے اور سوتے وقت بھی دل ذکر کر رہا ہے اور ذکر ذکر بھی چار کر رہا ہے نامو قاسم کی اس قاسم کی انتباع کا دیکھو اے چاندی کے میدان پہ گئے انگریز سے جہاد کیا انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا انگریز کی گرفتاری سے بچنے کے لیے رپوش ہو گئے ساتھیوں نے مٹرا دیا انگریز ظالم ہے کئی علماء کو قتل کر چکا ہے کئی علماء کو توپوں سے لٹکا چکا ہے کئی علماء کو درختوں سے لٹکا چکا ہے حضرت آج رپوش ہو جائے حضرت حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رپوش ہو گئے ایک گھر میں چھپ گئے لیکن تین دن بعد گھر سے باہر نکل آئے دوست پریشان یار پریشان یار کیا کر رہے ہو امام وہ کدھر جو گئے انگریز جوڑے کے لیے کہا تین دن تک تو چھپا رہا کہ حضور کی سنت غار ہے سور میں تین دن

نور بخش توکلی ایک بریلوی عالم ہے اس نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مشاہد کے نقش بند اس کے اندر اپنے پیر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے دیکھا خواب میں حضور علیہ السلام کی اشارت ہوئی دیکھا حضور آگے آگے جا رہے مولا قاسم نانوتی پیچھے پیچھے جا رہے میں دیکھو جا حضور کے قدم پڑھتے مولا قاسم نانوتی کی قدم بڑے پڑھتے ہیں سبحان اللہ مولا قاسم نانوتی بات سمجھے سمجھے نہیں میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس نبی کی آمد کا مقصد صرف اور صرف نبی کی سنت اس کے طریقوں پر عمل کرنا ہے آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں صحابہ ایک جنگ کے اندر گئے بھارت کے مسلم تھے ایران کے مسلم تھے کا شروع کرو جب صحابہ نے اس پر عمل کیا مشرقین نے دیکھا ایران والوں دیکھا ایک دم سے نعرہ لگا دیو ہمدن دیو ہمدن دیو ہمدن اور یہ تو دیو آگے یہ تو دیو آگے میرے تو ان سے لڑتے تھے بٹ ایک اچھا جمانے کے لیے دان تیز کرے بغیر جنگ کے اللہ نے بنا دے سبحان اللہ میں یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس زمانے کے مشرق جب توحید والوں کو دیکھتے تھے کہتے دیو اندر دیو اندر دیو اندر آج کے مجھے دیو دیو دیو دیو دیو کہتے کہتے کہتے میں نے پوچھا تو بند بند بند کا کا شیطان کرنا خدا اگر کوئی تم نے عالم نام رکھتا ہے اردو کی کسی لغت سے دیو بند کا یہ بتا دو کہ شیطان کا بندہ اگر دیو کا کمانا تم نے شیطان ہی کرنا ہے تو آؤ آؤ میں تمہیں مانا بلاتا ہوں دیو کا کمانا شیطان بند کرنے کا مانا بند ان میں جو بند آئے انگریز شیطان آیا بند بند کیا کے شیطان آیا اپنا نام دیکھو اردو کی بریلی کے آنے والے کام نہ کرو معنی لکھے کہ بریلی کے ایک بہت بڑا پاگل خانہ تھا تو جو پاگلوں والے کام کرنے تھے بریلی جانے والے کام نہ کرو بریلی جانے آج بھی آپ دیکھ لیں اسپتال میں جائے ہم آپ لوگ اسپتال میں جاتے ہیں وہاں جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے ہری پٹی لگائی ہوتی ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا میں کہتا ہوں یارو جس کی آنکھ خراب ہے ہری پٹی دے جس کا دماغ جس کا دماغ بولو جس کا نہ کرو بریلی جی آج بھی آپ دیکھ لیں اسپتال اسپتال میں میں جائے ہم جاتے ہیں وہاں جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے ہری پٹی لگائی ہوتی ہے آپ نے کیا کیا کہ نہیں میں کہتا ہوں جس کی آنکھ خراب ہے ہری پٹی دے جس کا دماغ جس کا دماغ خراب ہو کیا کرتا ہے بات سمجھ آ رہی ایسا بندے بات سمجھ آ رہی ہوئی ایسا بندہ ہے آگے چلے بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ ہے حضور اچت ہے حضور کی آمد کا مقصد کتنے صحابہ کی آمد کا مقصد اتباع میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ ان میں دیوبن کا منحل بھی یہی ہے ان میں دیوبن کا مسلک بھی یہی ہے ان میں دیوبن کا مذہب بھی یہی کہ صحابہ کی اتباع وہ لوگوں خدا دی قسمیں دیوبن نہ کسی نئے مسلک کا نام ہے دیوبن نہ کسی نئے مذہب کا نام ہے دیوبن نہ کسی نئی شریعت کا نام ہے دیوبن نہ نہیں کسی نئے دین کا نام ہے دیوبن اسی مسلک کا نام ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا دیوبند اسی مشرب کا نام ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا دیوبند اسی طریقے کا نام ہے جو چودہ سال پہلے تھا کہتے کہتے کیوں ہے یہ اس لیے آپ جائیں گے مختلف موبائل آپ کو ملیں گے نوکیا کا موبائل ملے گا سیمسنگ کا موبائل ملے گا مختلف ورائٹی ملے گی ٹاٹا کا ملے گا مختلف قسم کے گے وہ بھائی جب یہ ایک نمبر مال مارکیٹ میں پھینک جاتا ہے دو نمبر مال والے جن کے پاس اپنا کوئی مال نہیں جو ہمیشہ دوسروں کا مال چوری کرتے جو ہمیشہ دوسروں کا مال لینے کے چکر میں ہوتے وہ پریشان ہو جاتے زیادہ ایک نمبر جا کر ہماری دکان بند کر دی ایک نمبر مار کر ہمارا معاملہ ختم کر دیا اب ہم کیا کریں بندے تو کچھ نہیں ہے ایک بار ایک نمبر مار تو نہ نہیں سکتے لہٰذا ایک نمبر مار کے نام پر دو نمبر بار مار گیٹ لے جاؤ اس ٹائم ایک نمبر مار والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ دو نمبر بار مار گیٹ جائے ہوا ہے وہ اشتہار دیتے ہیں لوگوں ہمارے نام پر دو نمبر بار مار گیٹ جائے ہوا ہے ہمارے نام پر دو نمبر چیز مار گیٹ جائے ہوئے ہماری نشانی یہی ہوگی ایک نمبر مار کے اوپر خاص لوگوں ہوگا ایک نمبر مار کے اوپر خاص پریشانی ہوگی جب تم ہماری کپنی کی چیز دیکھو تو نام سے دھوکا نہ کھا جانا ڈبے سے دھوکا نہ کھا جانا رنگ سے دھوکا نہ کھا جانا جس کے اوپر یہ لیبل لگا ہوگا سمجھ لینا کہ وہی ایک نمبر مال ہے جارو آل سنت والجماعت جماعت جو بن جب ہندوستان کے اندر ہے ان کی ایک نمبری کو دیکھ کر توحید کے مال کو دیکھ کر سنت کے مال کو دیکھ کر شرک کے خلاف مال دیکھ کر بدت کے خلاف مال دیکھ کر دو نمبر والوں کی دکانیں بند ہوگی ہمارے پلے تو سوائے شرک کے سوائے بدت کے کچھ نہ تھا ہم کیا کرے ہم کدھر سے انہوں نے بھی دو نمبر بات بیٹا شروع کر دیا ہم بھی آل سنت ہے ہم بھی آل قرآن ہے ہم بھی آل سنت ہے ہم بھی آل سنت والجماعت ہے اور میں جو بند اعلان کیا لوگوں دو نمبر مال آل سنت کے نام سے مارکیٹ میں آ چکا ہے ان کے نام سے دھوکہ نہ کھانا بلکہ اصلی آل سنت جماعت کے نام پر جو بند کا لوگو لگا ہوگا تو سمجھنا کہ سلمان نہیں ہوگا تکبیر اللہ اکبر کف سر بلند دیوبند دیوبند آگے چلیے میرا مقصد آپ کو یہ صرف سمجھانا ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد صرف اور صرف ان کی اتباع ہے صحابہ کی اتباع اور ان کی اتباع میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں میں مجھے ایک لوگ کہتے ہیں یار تو میلاد کیوں نہیں مناتا یار تو میلاد جہاں میلاد نبی نے نہیں منایا جہاں صحابہ نے نہیں بنایا میں اس بات کو ایک طرف رکھتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یار میں ملاد اس لیے نہیں مناتا کہ ملاد منانا حضور کی گستاخی ہے ملاد منانا صحابہ کی گستاخی ہے پریشان ہوئے یار ملاد منانا حضور کی گستاخی کیسے یار ملاد منانا صحابہ کی گستاخی کیسے میں نے کہا یار غور کر تو راستے سے آ رہا تھا جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر تو نے یہ شعر پڑھا ہوگا تیری شعر کٹوں سے گزرا ہوگا سوشل میڈیا پر جائے یہ شعر لکھا ہوگا جب

بڑی گستاخی پائی جا رہی ہے اگر اس شہر کو کسی کاغذ پہ لکھ کر دریا میں ڈال دی جائے اس کی نوسے سے دریا کا پانی کھارا ہو جائے گا وہ آسمان کی طرف پھینکا جائے غریب کے آسمان پھٹ جائے زمین پر رکھا جائے غریب زمین تھک جائے اور حضور کی دعا نہ ہوتی تو یہ شعر لکھنے والے یہ شعر پڑھنے والے بندر اور کتے بن جاتے اور دعا کرو حضور کا اور انعام مانو حضور کا احسان مانو حضور اپنی امت کی دعا کی کہ میری امت کے چہرے پہ گھر نہیں دی پوچھنے کہا کیسے گستاخی ہے اس نے کیا گستاخی ہے میں نے کہا وہ شیر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے یعنی جو بارہ رکھوں کو ملاد نہیں مناتا بارہ کو جنیاں نہیں بارہ کو کیک نہیں کاٹتا بارہ کو روڈ نہیں بند کرتا بارہ کو جلوس نہیں بند کرتا بارہ کو روڈ نہیں بند کرتا بارہ کو گانے نہیں کرتا بارہ کو ڈھنگ بندے نہیں ڈالتا وہ گستاخ ہے میں نے کہا عمران نے شیخ الاسلام کی کتاب دار قادری کی ایک بیاض النبی صفحہ نمبر چار سو چون میں نے کہا اٹھا کرتی ملی بولے خان کے شیخ الحدیث کی کتاب شرح مسجد جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو انہتر میں نے کہا اٹھا بہت پور کے اپنے شیخ الحدیث پر تفصیل فیض بدویسی کی کتاب غوث الباد چبر نمبر انتالیس میں نے کا اٹھا عبد الصبیر آنکوری کی کتاب انوار ساکیہ سفا نمبر چار سو ستتر میں نے کہا عبد تھا اور جب آصف جلالی کی کتاب اب بلاد کیوں نہیں بناتے سب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بلاد نہ حضور نے بنایا بلاد نہ صحابہ نے بنایا بلاد نہ تابعین نے بنایا جارو یہ شیر کے نور کو کہتا ہے سوائے انگلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے سارے دھوم منا رہے اور خوشیاں صحابہ نے نہیں منائی خوشیہ تابعی نے نہیں بنائی خوشیہ تبا تابعی نے نہیں بنائی خوشیہ موتیسی نے نہیں بنائی خوشیہ خدا نے نہیں بنائی یہ شیر کے والا کیا رہے جو بارہ کو نہیں ناشتا وہ شیطان ہے چاروں دل پہ دھات دل پر ہاتھ رکھے بتاؤ یہ فتوہ کہا جا رہے یہ شیر کہا جا رہے یہ تک پتہ صحابہ کے بارے میں کیا کیا رہے تابعی کے بارے میں کیا کیا رہے موتیسی کے بارے میں کیا کیا رہے یا وہ اگر انہوں نے ملاد نہیں بنائے تو کیا وہ شیطان تھے بولو یہ شیر کتنی بڑی گستاخی ہے اسے اس کے نام پر بیچا جا رہا ہے یہ پیشاب کو سبقت کے نام پر بیچا جا رہا ہے پتھر یہ خنزیر کو پتھر کے نام پر بیچا جا رہا ہے اور لوگوں یہ شیخ لکھ کر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو بڑے عاشق ہیں لیکن اس کا پتہ پتھر دیکھنا کتنی بڑی گستاخی پر معقول ہے اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے میں نے کہا میں نے کہا میں بلال اس لیے نہیں بناتا کہ اس کے حضور کی توہین ہے اس کے صحابہ کی توہین ہے اس کے پوری امت کی توہین ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار آخر وہ بھی تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے یار وہ بھی تو اپنے آپ کو صحابہ کا ماننے والے کہتے یار صحابہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود صحابہ کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے حضور کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے میں کہا نانا تو نے ان کا مذہب بھی پڑھا ان کا سارا مذہب گستاخی پر مبنی ہے یہ اللہ کے بھی گستاخ ہے رسول کے بھی گستاخ ہے صحابہ کے بھی گستاخ ہے فقہا کے بھی گستاخ ہے موتیسیب کے بھی گستاخ ہے امت مسلمہ کا بھی گستاخ ہے یہ میرے پاس میں صرف چند حوالے لائے ہو اور جو اور بھئی جگر کام کر میرے حوالے پڑھو خدا جی قسمیں اگر مجھے ان کی گستاخیاں بتانا مقصود نہ ہوتی ہے نہ ہوتا میں کبھی کو فریاد آگ کا سامنے نہ رکھتا مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنا عائشہ ساتھ ساتھ ٹھیکہ جی کلکیواز ماہرہ ہم سب کی ان لوگوں کو مبل مؤمنین ہیں ہم سب کی ماں ہیں ہم سب کی سروں کی تاج ہیں لیکن ان کا بڑا عالت یہ حضرت بکری والوں کا بڑا جو روز ٹی وی پر آ کر کہتے ہم عالت کے ماننے والے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے ان کا آمد آسان بریلوی حضائق بکشش کتاب آمد آسان کی نہ ہو تو چور کی ذرا وہ میری سزا آمد کے نو نو نو جو جو جو چور چور چور کی کی کی کی وہ وہ وہ میری میری میری لکھنے والے والے اس اس کتاب کتاب ماننے نمبر پر لکھتا ہے کہ لوگوں مسلمانوں کی ماں ایسا و جس لباس پہنتی تھی کہ ان کے سینے باہر نکل آتے تھے وہ سینے دیکھ کر میرا دل پڑا جا رہا تھا میری سزا سوئے ایک پر بکواس کرنے والوں اب کیا ہماری باتیں سنو آج پتہ چلے گا کہ گستاخ کون ہے عاشق کون ہے یارو وہ اما عائشہ جس کے بارے میں حضور فرماتے یا حمیرہ یا حمیرہ یا حمیرہ وہ اما عائشہ جو فرماتی میں نے ساری کبھی نبی کا سطر دیکھا نہ نبی نے میرا سطر دیکھا اوہ لوگوں اس ام المومن کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا تنگ لباس پہنتی تھی ان کے سیرے پیر نکلتے تھے اور یہ بے حیاء بے شرم کہتے کہ اس کو دیکھ کر اس میں میرا دل پھٹا جا رہا تھا اوہ تمہیں غیرت نہیں آتی سے اپنا امام کہتے تمہیں غیرت نہیں آتی سے عالم کہتے اوہ غیرت اور چلے کہ ہم چیر پر بکواس کرنے والوں کوئی غیرت مانے میں نے اس سے بھی سوال کیا تھا اگر تم باقی صحابہ عاشق ہو تم باقی صحابہ کی ناموز کے نکلو اتنی بڑی میں نے کی دکھائی کوئی ایک صحابہ کا عاشق میدان میں کوئی ایک ناموس صحابہ کا نعرہ لگانے والا میدان میں خدا دی قسمیں آج تک نہیں ہے پتہ چلا بعض صحابہ کی گستاخی کی نہیں ہے بعض خود سے جو بند کی ہے او بھائی بات سمجھے کی نہیں سمجھے یہ صرف ایک حوال ہے ایسے کئی حوالے میں دکھا سکتا ہوں ایک اور کتاب میرے پاس ہے یہ کتاب میرے پاس الیاس گادری صاحب کی ہے اس کا صفحہ نمبر انتیس ہے ایک کرامات غوث آدم اس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے کتاب کا کتاب کے نام ہے حوالوں کے نام ہے کرامات کے بہت سے آدم صفحہ نمبر انیس یہ ہری پکڑی اور چھاپ کی ہے میٹھے میٹھے کڑوے کڑوے چھیکے چھیکے بھائیوں نے چھاپ کی ہے اور یہ تو میٹھے میٹھے جو کہ تمہارے ایمان کو میٹھا کر کے لوٹ رہے یہ انہوں نے چھاپ کی ہے کرامات کے بہت سے آدم صفحہ نمبر انیس اس کے صفحہ نمبر انیس میں لکھا ہے جا جا کے ماری صحابی رسول تھا اس صحابی رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خبیص اور بدبخت تھا اپنے جذبات میں قابو رکھے اپنے جذبات میں میں کہتا ہوں تم نے چہرہ برداشت کرو کوئی کب تک ہم چپ رہے ہم خاموش اس لیے تھے کہ برہم نو نہ ہو عالم کا نظام نادان سمجھتے ہیں طاقتیں بھولا ہی نہیں وہی جاجہ بیماری وہ ہے علیس کی آپ پر اس کا ذکر ملے گا عصد الغابہ پر اس کا ذکر ملے گا مارکت صحابہ پر اس کا ذکر ملے گا غرص تاریخ کی ہر کتاب اٹھا دے کر دیکھ لے جاجہ بیماری وہ صحابی ہے جتنے بیتے رضوان کیے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لَقَدْ رَزْجَ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس کے بارے میں کہتا ہوں تو شدرتی اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ساتھ رکھ کے لیے جنہوں نے بیٹھ کی اللہ ان سے راضی ہے اور ید اللہ فوق آئیدیہم یہ وہ صحابہ ہے جن کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور جن صحابہ سے اللہ راضی جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ خبیص ہے وہ بدبخت ہے کہاں سے لے کر آوگے جو دیدار مصطفیٰ سے منفر تھی وہ تم وہ کان کہاں سے لے کر آوگے جو حضور کے کلمات سے مشرف تھے اور وہ دماغ کہاں سے لاؤگے جو حضور کے انوار سے منفر تھا اور وہ دل کہاں سے لاؤگے جسے انفار سے عیسیٰ محمدی نے چلا دی تھی وہ مجلس کہاں سے لے کر آوگے جس کا صدر خود محمد رسول اللہ تھا وہ ہاتھ کہاں سے لے کر آوگے جو ایک دفعہ حضور کو چھو جاتے تھے ساری زندگی مشکو اندر کی مشکو آتی وہ قدم کہاں سے لے کر آوگے وہ جو حضور خبیص تھا یہ اس صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تنگ لباس پہنتی تھی یہی نہیں بسایا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حوالہ میرے پاس موجود ہے سبا نمبر چوبیس ہے اس کے اندر سبا نمبر چوبیس ہے اس پہ لکھا ہے کہ احمد حسان کا تقوی کا یہ حال تھا کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کی اجازت کا شوق تھا کے دس فیصد اس سے تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور تو کہتے ہیں میرے آمد خان کو دیکھ کر حضور کی ذات کا شوق ختم ہو گیا حوالہ نوٹ کروائے حوالہ سبا نگر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں کوئی کتاب نہیں دکھائی تو حوالے کا میں ذمہ دار ہوں اس کتاب میں لکھتا ہے کہ آمد خان کو دیکھ کر صحابہ کی ذات کا شوق ختم ہو گیا میں کہتا ہوں اور تو صحابہ کی بات کرتا ہے اور اس کے ذات اور تقوی کی بات کرتا ہے آج میں تجھے صحابہ سے تعارف کر رہا ہوں آج میں تجھے بتاؤں صحابہ ہے کون ایک آدمی کہنے لگا یا کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اے حضور کی مدد کرتا کفار کے مقابلے میں حضور کا دفاع کرتا اے اللہ تو نے مجھے صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا اے اللہ تو نے مجھے صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا ایک دن رات کو سویا خواب میں حضور آئے حضور سواری پر سوار ہے ایک طرف سیدھی کے اکبر بیٹھا ہے ایک طرف عمر معروف بیٹھا ہے یہ پیچھے سے گھوڑا ہنکار ہے وہ گھوڑا جا رہا ہے دیکھا گھوڑا پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے چائے کی طرف چڑھ رہا ہے کسی پتھر پر چڑھنے کی وجہ سے اس کا ٹیر ٹوٹ گیا ٹیر پھسل گیا آواز آئی یہ گھوڑا گرنے والا ہے وہ آج کی جس کے خواب دیکھا جو کہتا تھا یار کاش میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا میں حضور کے زمانے میں ہوتا وہ فوراً بھاگا کہ میں کوئی پتھر اٹھاؤں میں میں کوئی پتھر اٹھاؤں اس ٹیر کے نیچے رکھوں کہیں حضور نیچے نہ گر جائے وہ پتھر تلاش کر رہا تھا تلاش کرتے کرتے جب واپس آیا دیکھا ایک ٹیر کے نیچے سدھی کے اکبر اوپر نے سر دیا ہوا ہے ایک ان کے عمر فاروق نے سر دیا ہوا ہے کہا یا اللہ کیوں تو جانتا ہے اگر میں صحابہ کے دور میں تو مجھے پیدا کرتا میں تو پتھر ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں مور کو چھوٹا جائے صحابہ اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ ان صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کے زود اور تقوی کا یہ عالم دیکھا کہ جی کہتے ہیں بارہ میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا میں یہ حوالے صرف اس سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جنید جنگ پر بولنے والوں کہ وہ صحابہ کا گستاخ تھا اس نے امی عائشہ کی گستاخی کی میری تم سے صرف یہ گزارش ہے اگر تم باقی اپنی بات میں سچے ہو میں نے صرف جنگ خدا دی قسمیں میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں رسول اللہ سے بھی معافی ہوں عائشہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو ممبر پہ بیٹھ کر اپنی ماں کو دی جانے والی گالی کو مجمع کے درمیان بیان کرے اگر مجھے ان کی گمرائی دکھانا مقصود نہ ہوتا مجھے ان کی گستاخی دکھانا مقصود نہ ہوتی خدا کی قسمے میں ایک کفریات میں یہ بکواس ہاتھ میں یہ گستاخیاں کبھی تمہارے سامنے نہ رکھتا اب بہت ہو چکا ہے چارو تم اگر واقعی سچے ہو تم اگر واقعی نام سے صحابہ کے نام دینے والے ہو میں نے صرف چند حوالے دیے اگر میں میں نے صرف چند حوالے دیے اگر تم نے واقعی غیرت ہے تم نے واقعی شرم ہے تو نکالو ان کے خلاف یہ بھیا نکالو ان کے خلاف جلوس یارو اگر جنید جنگ کے نے گستاخی کر بھی دی اٹھاؤ تنبی علم اللہ طب حکام علامہ شامی جی میں خیر الانام علامہ شامی جی نے لکھا ہے علامہ شامی جی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لوگوں کوئی مسلمان اول تو اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان اول تو صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا اگر گستاخی کر بھی لی وہ توبہ مانگ لے معاف بھی مانگ لے ہم اس کو معاف کر دیں گے اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی یار جنید جمشید نے پھر فرض اگر گستاخی کر بھی دی وہ ہاتھ جوڑ کے کے معافی مانگ رہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو معاف نہیں کرتے اور زندوں کو چھوڑو تم نے تو مردوں کو بھی معاف نہیں کیا اوے اور ان بدبختوں کو دیکھو کہتے ہیں جی جنید جہاز جنید جمشید رحمہ اللہ جہاز میں جل کے مر گئے جل کے وہ ہندو ہیں اسے کفر بھی نصیب نہیں ہوتا میں کہا ظالم نہ تیرا ایمان قرآن پر ہے نہ تیرا ایمان حدیث پر ہے نہ تیرا ایمان فکر میں اٹھا نسائی اٹھا ابو داؤد اس نے لکھا ہے الحریق شہید آگ میں جلنے شہید ہے اوہ تو کہتا ہے تیرا نہ حدیث پر ایمان ہے تیری نہ سنت پر ایمان ہے اٹھا تاریخی کتابیں انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ جنگ عہد کے اندر کہتے جب ان کو یہ خبر ملی کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے حضور شہید ہو گئے فرمایا موتو علی ما مات رسول اللہ لوگوں اب زندگی کا کیا فائدہ تم بھی اسی مشن پر تم بھی اسی کاس پر تم بھی اسی بات پر مر جاؤ نکل پڑے کافروں اور کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے وہ ایسے لڑے ایسے لڑے کہ ان کے جسم پر اسی کوڑوں کے اسی تو اسی نشان تھے پہچانے نہیں جا رہے تھے بین میں پیا آئی اتنے مسک ہو چکے تھے چہرہ اتنا مسک ہو چکا تھا جسم اتنا مسک ہو چکا تھا ہاتھ اتنے مسک ہو چکے تھے ٹانگیں اتنی مسک ہو چکی تھی کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا فنگر پرنٹس دیے گئے رد ان کی بہن ربیہ آئی اور ہاتھوں کے پوروں سے پہچانا یار تم کہتے جو ٹکڑے

کتاب ہے تمہاری چھاپی کتاب ہے لکھنے والا تمہارا نہ ہو میں مجرم چھاپنے والے تمہارے نہ ہو میں مجرم تمہارا تمہارا نہ نہ ہو ہو میں میں مجرم پیر عبد العلیم چشتی کا پیر ہے سواد کا بڑا پیر تھا یہ والد کا جنگ کے لیے اپنے مخالف گروہ سے اس نے جنگ کری وہ اس جنگ کے دوران مارا گیا اسے دفنا دیا گیا آئے ہری پکڑی والے آئے مشرق آئے بدتیا ہے اس کے مردین آئے کہ ہمارا پیر زندہ ہے ابھی مرا نہیں ہے اور جب ان کے مخالفین کو پتہ چلا وہ اس کی قبر پر آئے اور قبر سے اس کی لاش باہر نکال کے کھمبے کے ساتھ لٹکا دی انہوں نے خود تصویر دی ہوئی ہے ہمارے پیر صاحب کی لاش کھمبے سے لٹکائی گئی اور تمہارے مردوں کو تو قبر قبر سے نکال کر کھمبوں سے لٹکا دیا جائے تصویریں دی ہوئی ہے ہمارے پیر صاحب کی مردین کو آگ لگا دی گئی تصویریں دی ہوئی ہے ہمارے پیر صاحب کے مرود کو جوتے سے مارا جا رہا ہے اور تمہارے پیر کو قبر سے نکال کے کھمبے سے لٹکا دیا جائے تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر آگ میں جلا دیا جائے تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر جوتے مارے جائے وہ آشی کے رسول ہو گیا اور میرا جنہ جب چیٹ انہ کے راہ میں مارا گیا وہ کافر ہو گیا اور میں تم سے انصاف مانگتا ہوں لوگوں تم مجھے انصاف دو اور کوئی عقل بھی تو اللہ نے دیے کیا کب تک برداشت کرے چلو زندوں کے خلاف تم بولتے رہو یار مردوں کو تو معاف کر دو وہ مردو تم نے مردوں پر بھی اور تماشے لگائے ہوئے کب تک ہم برداشت کریں کب تک ہم سوچتے رہے

اب کیا کر خاموش برداشت کر خاموش رہے خاموش رہنے دیں حضرت حکیم علمت مولانا شب علی تھانی صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو میں کہتا ہوں طلبہ کو ایک بات اور زیادہ کر لو نہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو اور کوئی چھیڑ دو تو پھر چھوڑو پھر چھوڑو پھر چھوڑو بولو پھر چھوڑو اگر تم یہ بات نہ کرتے ہم بھی یہ بات نہ کرتے اور تم تم جنید جب شیر کی بات کرتے ہو اسے تو اللہ نے اپنی راہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا اوے مجھے ایک ہمارے استاد صاحب مدرسے کے عجیب بات بولی کاری خالد صاحب ہے وہ فرماتے ہیں یار جب جمشید کو اللہ نے عجیب زندگی دی اور جب گانے گا رہا تھا تب بھی بلندیوں پر اور جب گانے چھوڑ کے ناخوانی کی طرف آیا تب بھی بلندیوں پر اور اللہ نے موت کی تب بھی بلندیوں پر اور تمہارا ایک مولوی ہے اس کا نام ہے شاہ احمد نورانی کیا نام ہے شاہ احمد نورانی وہ جب مرا اخبار کے اندر جنگ اخبار ہمارے پاس موجود ہے ہم یہ بات نہیں کہنا چاہتے تھے ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے یہ نہیں ہے دوسرا بار ہے ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے لیکن آپ نے مجھے یہاں نہیں ہے میں نہیں گئے میں حوالہ میرے پاس ہے سارے حوالے ہم ڈال سکتے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو حوالہ تو اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں حوالہ نہ دیا میرا گریبان پکڑ کے اسی کیوں کی طرح چوک میں لٹکا دے دینا میرا خون تم پر معاف ہے حوالے کا میں ذمہ دار ہوں سارے حوالے نہیں لا سکتا او بھائی جنگ اخبار ہے اس کے اندر خبر ہے تھی کہ شاہ احمد دورانی صاحب لیٹرین میں گر کے مرزا کا پیاری جب مرا لیٹرین میں حیات ناصر میں مرزا ناصر نے لکھا ہے ان کو ایسا تھا لیٹرین میں مرے مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا ایک بندے نے ایک کتا پالا ہوا تھا اس نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ جب کتا پالتے ہیں فرشتے نہیں آتے جگہ مجھے بالکل پتا ہے لیکن میں نے کتا اس میں پالا ہوا ہے کہ تاکہ بہت کا فرشتہ میرے پاس نہ کتے کی روح بھی تو کوئی کھینچے گا نا تو جو کتے کی روح وہی رو لینے گا وہی تو میں نے جواب دیا ہے کوئی مائی کا لال آنکھ پہ جلنے والے کو دے کوئی مائی کا جانے والے کو دے جو اور کی سزا اور میری سزا میں نے نبی کی حدیث بھی بتا دی صحابہ کا عمل بھی بتا دیا کہ آگ میں جلنے والا بھی شہید ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا بھی شہید ہے اور اس پر اعتراض کرنے والا صحابہ کے بھی مستاق ہے رسول اللہ کے اخبار کا بھی مستاق ہے بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے بات بات بیچ پہ نکل آئی آگے چل میں آگے چلتا ہوں میں نے کہا میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کہ میلاد حضور کی گستاخی ہے میلاد صحابہ کی گستاخی ہے اس نے لگا جا کیسے گستاخی ہے میں نے کہا میں ایک شعر سنا چکا مطلب تو آگے چل گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بازار کے کے اندر اندر تمہیں دیکھو گا ایک جوتے کا نقش نقش بنا ہوا ہے اس اللہ رسول لکھا ہوا ہے اس نقش کے اندر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس نقش کے اندر یا محمد لکھا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کیا فرمان لگا یہ حضور علیہ السلام کا جوتا ہے یہ نارین شریف بہن ہے میں نے کہا بدبخت جوتے کے اوپر حضور کا نام لکھتا ہے جوتے کے اوپر حضور کا نام لکھتا ہے جوتے کے اوپر اللہ کا نام لکھتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ لگا جوتا مقدس ہے میں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتے ہیں قرآن تھا قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَخْلَا نَا لَئِكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِ مقدس مقدس وادی کے اندر ہے پہاڑ کے اندر ہے اپنے اتار دے یہ اس مقدس جگہ کے لائق نہیں ہے یہ جو مقدس جگہ کے لائق نہیں ہے اور جے اگر نبی کے پیروں کو چھوئے تو وہ مقدس جگہ پر نہیں آ سکتی اور تم نے اللہ رسول کا مقدس نام داروں پر لکھ دیا میں تمہیں مان لوں اور آج اگر امیر اہل سنت جسے تم کہتے ہو الیاس قادری یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی حج سے آئے اور میں گھر کے گیٹ پر ہمارے مفتی صاحب ہمارا بیٹھے ہوئے کہ گھر کے گیٹ پر میں لکھ دوں جی جی باپا جانی حج مبارک آپ کے دوسرے حج مبارک ابا جان کے دوسرے حج مبارک اور ابا برداشت کرے گا مبارکباد میرے جوتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کا نام چوتوں پہ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں حضور کا نام چونکتے ہوئے شرم نہیں آتی اگر میری بات نہیں مانتے میرے پاس کتاب ہے یہ کتاب نالین مقدس ہے مفتی اقتدار خان نیمی کی کتاب ہے ان کا مولوی ہے ان کا کی مفتی احمد یار گجراتی ہے اس کا بیٹے مفتی اقتدار خان نیمی ان کا مفتی اعظم ہے اس شب کی کتاب نالین مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم جوتوں کے اوپر یہ جو نالین کے اوپر حضور کا نام لکھتے ہیں یہ گستاخی ہے یہ توہین ہے نام یہ نام نہ لا وقت گزر رہے ہیں بہت سی باتیں لایا تھا میں پتہ نہیں کسی کو اس مختصر ایک دو باتیں میں کر کے بات ختم کرتا ہوں میں اب میلاد طرف نہیں آتا میں اب تم سے پوچھتا ہوں یار تم ہمیں میلاد کا منکر کہتے ہو کس بات سے کہتے ہو کس وجہ سے کہتے ہو دیکھو میلاد کے اندر چار چیزیں ہیں ایک ربی اول کا مہینہ ایک بارہ تاریخ حضور کی ولادت صبح کے وقت ہوئی ہے حضور کی ولادت صبح کے کے وقت ہوئی ہے بارہ بارہ تاریخ رفیع کا مہینہ اور چارج کا وقت یہ تین چیزیں ملاد کے اندر یہ تین چیزیں ملاد کے اندر تین چیزیں ایک صبح کا وقت ایک بارہ کی تاریخ اور ایک ربی اول کا تم نے ان سب کو چھوڑ دیا نہ ہر بارہ کو ملاد مناتے ہو نہ ہر صبح کو ملاد مناتے ہو تم میں سے مناتے ہو جانو یعنی تم اگر چھوڑ کر ایک میلاد مناؤ تم ملاد کے ماننے والے میں اگر ایک چھوڑ تم مجھے مکر ہو او بھائی منا رہے تو پھر پوری منانا تو تین کا چھوڑنے والا ایک کا منانے والا میں ایک کو چھوڑنے والا تم ملاد کا گے اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اور میں نے پوچھا بھائی تو میلاد کسے کہتا ہے مجھے کہنے لگا ہم اسے کہتے جس پہ حضور کا درود جائے جس حضور کا نام کیا جائے میں نے کہا میلاد اگر اس کا نام ہے حضور کے پر درود بھیجا جائے میلاد اگر اس کا نام ہے حضور پر درود صرف بھیجا جائے تو بھائی ہم چوبیس کہتے ہیں میلاد منانے والے ہماری صبح بھی حضور پر درون بھی حضور پہ درود شاہ گروہ پہ درود اوہ مولا کی نعمت مولا چبری تھانی صاحب رہے مولا نے ذات السعید کے نام سے حضور کے فضائر درود شریف کے فضائر پر پوری کتاب لکھی ہے اوہ مولا زکریہ صاحب نے فضائر درود شریف کے نام سے حضور کے فضائر پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے اور میں جانا حضرت تھانی نے وقت ایک دفعہ پوچھا گیا حضرت جی حکیم الامت صاحب ہمارے گھر میں پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتائے کوئی علاج بتائے آئے میں صدقے جاؤ حکیم علمت مولا کے وزید صاحب رحمہ فرماتے ہیں کہ یارو یہ پریشانیاں آنا مشکلات آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے تو اپنے گھر میں ضرور شریف شروع کروا دے ضرور شریف اللہ کی راہ مدد تیری پریشانیاں ختم ہو جائے گی میں دور نہیں جاتا میں اگر میلاد نام ہے درود پڑھنے کا میلاد نام ہے حضور پر سات اسلام پڑھنے کا میں اکابر کی طرف نہیں جاتا میں علماء کی طرف نہیں جاتا میں صرف اپنا ایک شاگرد تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا ہمارے لیے کھڑا بیٹا میں زیادہ دور نہیں جاتا جب میرے پاس آ میں زیادہ دور نہیں جاتا اور تم کہتے ہو بلال درود کا نام ہے میں صرف اپنے ایک شاگرد کی مثال دیتا ہوں اور ہم سے فقہ پڑتا ہے یہ ایک شاگرد کی مثال ہے یہ ہمارا وہ مسئلہ کا بندہ ہے جو دن کے اندر خدا کی قسمیں ممبر پہ بیٹھا ہوں پندرہ سو سے لے کر پانچ ہزار تک ایک دن میں درود شریف پڑتا ہے صرف ایک ابھی چلا ساڑھے نو لاکھ درود کا ختم کیا ہے اور میں نے ایک مثال دی ہے چیلنج کر کے دیتا ہوں پورے اورنگی ٹاؤن پر جب تم اپنا کوئی ایک عاشق دکھا دوں جو دن میں پندرہ سو سے لے کر پانچ ہزار تک گل پڑھتا ہو ہے کوئی بیٹھا بیٹھا بیٹھا اگر ضرور اس کا نام ہے اور میں نے پوچھا او بھائی ہمیں ملاد کا منکر کیوں کہتا ہے اور اشرف آسف جلالی لاہور کا اٹھا اور فیض مدو ایسی بہاول پور کا اٹھا وہ کہتا ہے ملاد نام جہاد کا صحابہ نے ملاد اس لیے نہیں بنایا کہ ان کو جہاد میں لگے رہتے تھے جہاد سے کچھ جہاد سے بڑا جو کافروں کے ساتھ ہے جیسے کشمیر کے طرف جہاد کرنے تو جہاد کے کہ کہتے ہیں وہ جہاد کیا کرتے تھے جہاد کی وجہ سے وہ ان کو ملاد کا موقع نہیں ملا میں نے کہا اگر ملاد نام جہاد کا تب بھی ملاد ہم منانے والے کشمیر میں جا ہم لوگ ملیں گے فلسطین میں جا ہم لوگ ملیں گے افغانستان میں جا ہم لوگ ملیں گے اور جب ہندوستان میں انگریز آیا اس کا مقابلہ کرنے والے ہم اور جب مرزا مقابلہ کرنے والے ہم اور جب غیر بلکری مقابلہ کرنے والے ہم اور شام کے اندر اگر آئے مقابلہ کرنے والے ہم افغانستان میں آئے مقابلہ کرنے والے ہم چیشنیا میں آئے مقابلہ کرنے والے ہم اور فلسطین میں مقابلہ کرنے والے ہم بوسنیا کے اندر مقابلہ کرنے والے ہم اور دنیا کا وہ چپا بتا جا کافروں سے جنگ ہو جا الہ کلمت اللہ ہو اور وہاں ہم موجود نہ ہو اگر جہاد اس کا نام ہے ہماری اگر ملاد اس کا نام ہے ہماری صبح بھی ملاد ہماری دنیا بھی ملاد ہماری شام بھی ملاد اور مجھے ایک بندہ کہ ہمارے حفظ صاحب فرماتے کہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یارو میں نے غور کیا کہ آخر ان میں کہ اس دور میں حق والی جماعت کون ہے اس دور میں نبی کے طریقے پر کون ہے اس دور میں صحابہ اللہ کے طریقے پر کون ہے میں نے غور و فکر کیا مجھے اللہ کے طریقہ معلوم ہوا اللہ کی صورت معلوم ہوئی میں نے دیکھا اللہ نے ہر دور میں اس دین کے لیے اپنے ماننے والوں کو تکلیفیں دی حابیل کو تکلیف دی نو کو تکلیف دی عیسیٰ کو تکلیف دی موسیٰ کو تکلیف دی اور اس کے بعد امام الانبیاء آئے امام الانبیاء نے تاج کے میدان میں پتھر گئے اللہ نے اس دین کے لیے اس کو تکلیف دی اور صحابہ اٹھائی بلال کو تکتے ہوئے ریپ پہ لٹا دیا جاتا تھا خبیر کو تکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا آگے جائے امام محمد بن حمد آئے اور اس دن کے اندر اسی کوڑے اس گیت کی لکھاتے تھے اور امام کو کیا گیا اس دین کے خاطر اوے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو در بدل کیا گیا اس دین کی خاطر غم میں نے چودہ سو سال کی تاریخ پر نظر ڈالی مجھے تاریخ میں پتہ چلا اللہ نے ہر دور میں اپنے دین کے لیے اپنے ماننے والوں کو تکلیفیں دی میں نے یہی اصول ہندوستان میں اپنایا تو مجھے پتہ چلا اوے ہندوستان ہندوستان میں انگریز ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے وہ قربانیاں دینے والے ان میں جو بن ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے قربانیاں دینے والے ان میں جو بنیادی آیا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ان میں جو بن روس آیا افغانستان میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ان میں جو بن کشمیر میں پنیا آیا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ان میں جو وہ چیچے میں قرفان ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ان اور لاہور کی سڑکوں پر کے لیے دس ہزار جانے دینے والے ان میں نے جب دیکھا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر دور میں کے لیے اپنے والوں کو تکلیفیں دیتا ہے امتحان دیتا ہے مجھے پتا چلا اس دور میں دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے مشقتیں اٹھانے والے قربانیاں دینے والے ان کے بن کے نام لے پائے میں نے سمجھ دیا کہ اس دور میں حق والے یہی لوگ بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے سمجھے تو بہرحال باتیں اور بھی کافی ہیں یہ کی جانے مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہم نے بھی باتیں اپنی بھی بولتے میں نے کئی کتابیں دکھائی تھی لیکن وقت گزر رہا آگے سوال و جواب کبھی نشست ہے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور میں ایک بات کہتا چلتے چلتے کہتا جاؤں ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ تقریر سن کے شاید کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے آپ کو اپنی مجھے کندر یا جلسوں میں کسی قسم کا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی سرپرست میں میں کہہ رہا ہوں کسی قسم کا چیلنج دے یہ کرتے یہ جب ہم آپ کو ایسے غیر ہو جاتے ہیں جیسے ان کے بڑوں کے دل سے ایمان جیسے بڑوں کے دل سے گدے کا شبد سجمے کے تم کے دل سے ایمان ایسے غائب ہو جاتے ہیں جب تک ہم موجود ہوتے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد وہ اس کو بلا لو ہائے اس کو بلا لو ہائے اس کو بلا اس لیے ہم یہ بات کے دہت کہہ رہے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ بات کرنا چاہے ہم کل بھی راضی تھی آج بھی راضی مفتی صاحب کی سرپرستی میں کہتا ہوں لوگوں اور مشرق بدتیوں تمہارا کوئی چیلنج ہو ہمیں وہ چیلنج منظور ہے کے بچے بنو میدان کے اندر ہے بڑوں اور اس لیے اب کوئی کوئی کوئی بازی کے ڈرامے کی ضرورت آپ ہم نے چیلنج قبول کر لیے آپ جو ہم سے رابطہ کر لیں ہم نے سال پہلے سال پہلے اپنے رسالے میں نمبر دے کر کہا ہوا ہے یاد یہ روز روز کے ڈرامے ختم کرو روز روز کے تماشے ختم کرو آپ کو بھی تکلیف ہم سے رابطہ کرو آج تک اس نمبر پہ رابطہ نہیں ہوا ایک مولوی کھڑا ہوا حضرت مولانا رب نواز نبی صاحب دامت برکات ماجہ کو چیلنج دیا ہمارے مفتی صاحب موجود ہے اللہ ان کی اللہ ان کا سایہ دیر ہم پر قیام رکھے ہمارے بڑے ہمارے قابل میں سے ہمارے استادوں ہمارے سرپرستوں میں ہمیں انگلی پکڑ کے چلانے والے ہمیں اس مقام پر پہنچانے والے ہیں ایک ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے تو نے اگر اپنی ماں کا دکھ کیے تو ہم بھی صاحب کو بہت بڑی بات ہے ہمارے شاگردوں شاگردوں کے کے سامنے بیٹھ جا کا ہارٹ کی جو ہے ہوئی یہ تمہارے باندر آباد کا مظفر سے جو چوبیس گھنٹے چیختا رہتا ہے اور جس کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی مفتی صاحب کا بیان پڑا ہوا یو ٹیوب کے اوپر مظفر حسین شاہ کا آپریشن اور اس کو مفتی صاحب نے چیلنج دیا اس کے لوگ ہیں مفتی صاحب نے کہا ہم تو تیار ہے تم نے جو دلہن بنا کر بٹھائے ہوئے ان نکالو گنبتوں سے باہر ہم تو تیار کرتے ہوئے تم اپنی دلہنوں کو میدان میں لے کرو لیکن آج تک آنے کی ضرورت حنفی صاحب نے آج سے بہت عرصہ پہلے موقف نورانی صاحب کو کہا تھا کہ اس نے جوگن سے بریلی کتاب لکھی کہا میں صرف تجھے دو چیلنج دیتا ہوں اے مناظرہ تو بات کی بات ہے ایک چیلنج ہے کہ جو عبارتیں تم نے اس کتاب میں دی ہوئی ہے بے آئی نہیں یہی عبارتیں اپنی کتاب ہماری کتابوں سے ثابت کر دے دوسرا چیلنج یہ کہ تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ لے کر آ کہ تو شبیوں کاروی میں اولاد ہے تو ایسی کئی مثالیں دارل امجدیہ والے ہمارے پاس ہے حضرت جب مناظرہ کریں گے یہ کرے گا ہم نے باقیدہ لیٹر پیٹ پلی کر دیا لیکن آج تک یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تماشی کریں گے ڈھرامے کریں گے کہ ہم نے یہاں چیلنج دیا بھاگ دے یہاں چیلنج دیا بھاگ دے آجا اچھا، جب چیلنج سے بات نکل جاتی ہے کہتے ہیں موبائلیں کی جاؤ کیا کہتے ہیں موبائلیں آؤ آگ کے در پودے میں نے کہا نجوب الفرقان عبد الرزاق خدران بھی جی، تیرا شیخ الرزیز سے وہ اپنی تفسیر نجوب الفرقان کے اندر لکھتا ہے کہ حضور کے بعد اس دور میں کسی کو بھی موبائل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور میں تیرے مولوی کو سچا مانوں یا تجھے سچا مانوں لیکن میں اس بات کو پھر بھی چھوڑتا ہوں اگر تجھے موبائل کرنا ہے آگ میں کودنا ہے آگ چھت سے کودنا ہے اور کنواں نہیں کرنا ہے میں ان میں دیوبند کا نام دینے والوں ان اکابر کی سرپرستی میں جہاں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کیا وہاں موبائل کا چیلنج بھی قبول کرتا ہوں اور تم مت کا بچہ دوبر میں دار میں دعا اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اس لیے میں یہاں یہ واضح کر دوں میں پھر واضح کر دوں کہ ہمیں اپنا موقع بیان کرنے کا اپنے لوگوں میں اجازت ہے کسی کو اگر تکلیف ہے کسی کو برا لگے یا تو میری بات دلیل کے خلاف پھر بات میرا پکڑے نہیں تو آج کا مجھے وجہ دیکھو نا کل آپ ہمیں گھروں کے اندر بند کر کے کل آپ ہمیں کمروں میں بند کر کے کوئی مریض ہوگا کوئی کیا ہوگا کوئی کیا ہوگا ہمارے ایک ساتھی فرماتے یار اس جی عجیب بات ہے کیا کریں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں مدرسے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ باہر سے جلوس نکال کے شور کرتے کیا کرتے کہ شور ہم کیا کریں میں نے کچھ بھی نہ کرو اللہ کا شکر ادا کروں قرآن میں وما کان صلاۃ عند البیت الا مقاعد اور بھائی اور یہ مشرقی کا سلاد کیا تھا مشرقی کا سلاد جب وہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے ان کا سلاک کیا تھا اور سیڑیا مارنا تارے مارنا اور نعرے لگانا ان مشرقی کا طریقہ ہے جب بھی اللہ کے گھر سے گزرتے تو تاڑیاں بجاتے ہیں سیڑیا مارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ زینا کفرو لا تسخو لہذا القرآن بل اور فی لعن لکم تغلبون اور اس قرآن کو نہ سننا اس قرآن کے دوران شور کرنا شور شرابے کرنا نعرے بجانا سیڑیا ذبح کرنا اور ڈیگے لگانا اور دم بجانا اور بھمرے ڈالنا تاکہ اس قرآن کو لوگ سنے نا اس قرآن کی بات کو سنے نا اس قرآن کے ماننے والوں کی لوگ سنے نا اور دلیل کی میدان کم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے زیادہ بڑے بڑے ڈیگ لگا لو بڑے بڑے سپیکر لگا لو اور بھائی رنگ برنگی تتیاں لے کر آ جاؤ رنگ برنگی بھمرے ڈال لو رنگ برنگی جھنڈے لے کر آ جاؤ اور ان کی مچھلیوں کے پاس شور شروع کر دو شاید اسی طرح مال باز ہے میں کہوں یار اگر تمہارے مسجد ہو کیا جلوس گزر کے شور کرے تمہارے مدرسوں کے آئے گئے جلوس گزر کے شور کرے وہ غم نہ کھو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے چودہ سو سال پہلے والے اکابرین انبیاء صحابہ کی طریقے پہ رکھا ان کے سامنے بھی مسلم ایسی تاڑیاں بجاتے ہوئے ایسی شور کرتے ہوئے ایسی نعرہ کرتے ہوئے گزرتے تھے اور ہمیں ہمارے اکابر مبارک تمہیں تمہارے مسلم مبارک سبحان اللہ بات سمجھے کہ سمجھے بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں سوال و جواب کی نشید اگر مولانا بہتر سمجھے تو وہ انشاءاللہ کے منعقد کر لیں گے آخر میں چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں الحمدہ جنید جمشید رحمہ اللہ کے حوالے سے اللہ نے مجھے ہر وقت اس کے دفاع کی توفیق اور آج میں اس کا نقطہ بیان کروں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شہید کے جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں جبکہ اس کے شہید کے جنازہ پڑھنے کے قائل جبکہ اس کے علاوہ تینوں مسالے امام مالک امام شافی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ یہ شہید کا جنازہ پڑھنے کے قائل جب وہ کہتے ہیں شہید جنازہ اس کے پڑھا جاتا ہے کہ شہید کی بخشش ہو جائے جب اس کو بخشا بخشایا ہے وہ جنازہ اس کے پڑھا جاتے بخشت ہو جائے جب وہ بخشا بخشایا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور امام وزیفہ نے سوال کیا امام صاحب ہم تو جنازہ اس سے پڑھتے ہیں کہ مردے کی بخشت ہو جائے اور اس واسطے شہید کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ یہ بخشا بخشا ہے تو کہتا ہے شہید کا جنازہ پڑھ کیا تو شہید کا بخشا بخشائے ہونے کے قائل نہیں ہے اے امام صاحب کی فقاحت پر امام صاحب کی بصیرت پر امام صاحب کے علم پر قربان جاؤں امام صاحب فرماتے دیا ہو تو میں یہ کس سے کہیں کہ میں شہید کی مغفرت کا قائل نہیں ہوں میرا بھی عقیدہ ہے شہید پہنچے اس کے خون جسم سے پہلا خون کا قطرہ نکلتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور میں شہید کا جنازہ اس میں نہیں پڑتا کہ شہید کی مغفرت ہو جائے اور میں اس کا جنازہ اس میں پڑتا ہوں کہ اس کے جنازے کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے اللہ اکبر سر پکف سر بلند دیوبند دیوبند ہم نے آج ہمیں ہمیں چلا کہ کہ کہ جنید جمشید کی کی دفاع اس اس اس اس برکت سے سے اللہ کے کے کے کے ساتھ میں میں ہمارا ہمارا ہمارا کام کرے گا اور اور اور آپ آپ کرو ابھی گزارش ہے ثواب لیے ایک دفعہ شریف شریف چار آخر بھی پڑھے یہ اس پر احساس نہیں کر رہے یہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ کہ امام صاحب فرماتے جنازہ اس پڑھ رہے ہماری ہو جائے یہ ثواب اس وجہ سے پڑھوا رہا ہوں کہ اس کی برکت سے تمہاری ہو جائے تمہاری تمہارے گناہ معاف ہو جائے یارو ایس جیسی موت مانگو میں کہتا ہوں یہ صحابہ والی موت ہے یہ اللہ کے راستے میں آنے والی موت ہے اس جیسی موت مانگو میں کہتا ہوں میں اس سے مستاقی کہتے اللہ ہر ایک کو یہ مستاقی نصیب کرے سب سے پہلے مجھے نصیب کرے آمین اللہ سے ایسی موت میں کہتا ہوں یارو آج تمہارے سامنے کوئی آدمی آئے ٹکڑے ٹکڑے پھٹے قسم خون آلو قسم کے ساتھ تم اس سے پوچھو وہ بندے بتا کو یہ تیرا خون کیوں نکلا تیرے کپڑے کیوں پھٹے تیرا ہاتھ کیوں ٹوٹا وہ کہے گا حضرت صاحب میں آپ کے کام کے واسطے کیا تھا میں آپ کے مقصد کے واسطے کیا تھا اس کام کو پورا کرنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے مجھے پتا ہوا آدمی کتنا خوش ہوگا یار میرے لیے اس نے اپنے جسم پر زخم سے یار میرے لیے جس جنگ میں کرتا تار تار کیا یار میرے لیے اس نے تکلیفیں برداشت کی یار میرے لیے اس نے پتھر گائے میں کہہ دوں یار قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب اس ٹوٹے ٹوٹے جسم کے ساتھ اس پھٹے پھٹے جسم کے ساتھ اور اس خون آلود جسم کے ساتھ بندہ حاضر ہوگا اللہ بطور اکرام پوچھے گا بھئی یہ نہیں ہے ہے بطور پوچھے بندہ بندہ یہ یہ حالت حالت تیری کس کس نے نے بنائی بنائی وہ وہ کو کو جواب دے گا گا کہ کہ اللہ اللہ اللہ سوائے تیرے دین کے کے کے کے کے کے میرے سبحان اس اس اس اس اس دربار میں میں میں جائے بات بات سمجھے سمجھے نہیں الگ تو تو مختصر اب اگر آٹھ شریف شریف پڑھے اور اور بعد بعد چار آپ دل دل ہی ہی اپنے سارے صاحب صاحب جنید جمشید رحمہ پھر ہاں بس